حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے کہ ایک شخص نے پکارا اب القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم ہی تھی اس پر اس شخص نے کہا کہ میں نے تو اس کو بلایا تھا یعنی ایک دوسرے شخص کو جو ابو القاسم ہی کنیت رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت تم اپنے لیے نہ رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیس